جناب مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنگل میں جانا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹیلوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے آپ نے ایک بار ارادہ کیا کہ جنگل میں جائیں تو آپ نے میرے پاس صدقے کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی بھیجی جس پر ابھی سواری نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کیا کرو بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہو وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدصورت اور بھدہ بنا دیتی ہے ابن سباہ نے اپنی حدیث میں واضح کیا کہ محرمہ سے مراد ایسی اونٹنی ہے جس پر باقاعدہ سواری نہ ہوئی ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو آٹھ